اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں ہم ابھی اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے